سے مثال دی جیسے ہم میں کا ہر آدمی جب کاروبار کرتا ہے تو پہلی بات یہ دیکھتا ہے کہ مجھے نفع ہوگا یا نہیں ہوگا جو بھی انسان اپنا سرمایہ لگاتا ہے اپنا پیسہ لگا رہا ہے تو پہلے اس کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس میں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ کاروبار نہیں کرتا نفع ہوتا ہے تو وہ کاروبار کرتا ہے دوسرے نمبر پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا سرمایہ دوب تو نہیں جائے گا میری جو پونجی ہے وہ تو کہیں دوب نہیں جائے گی تیسرا کاروبار کرنے والا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں جن کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں جس کو اپنا پارٹنر بنایا یا جس کے پاس سے مال خرید رہا ہوں وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں قابل بھروسہ ہے یا نہیں اس لیے کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ تو وہ بھروسے کے لیے آپ کو اچھی طرح مال بھی دیتا ہے اور کچھ بینیفٹ بھی دیتا ہے لیکن جب آپ کو مکمل اعتماد ہو گیا تو پھر وہ دندی مار دیتا ہے تو قابل اعتماد ہے یا نہیں اور چوتھے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کا پابند ہے یا نہیں شریعت کا پابند ہے یا نہیں یہ چار چیزیں ہم اپنے کاروبار میں دیکھتے ہیں جب ان چار چیزوں کے اندر وہ سامنے والا آدمی ہمارے ساتھ فٹ ہوتا ہے تو ہم اس سے کاروبار کر لیا کرتے ہیں ورنہ پھر ہم اپنے سرمایہ کو ضائع نہیں کرتے بیکار نہیں کرتے آبس نہیں کرتے اپنے پیسوں کو فضول نہیں کرتے پھینک نہیں دیتے جب دنیا کی یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھو دنیا ایک مارکیٹ ہے یہ ساری دنیا جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہے اور اس مارکیٹ کے اندر تاجر ہے انسان اور اس کا اپنا سرمایہ کیا ہے فرما اس کی زندگی اس کی عمر میری عمر سات سال سے تیرہ سال جتنی بھی میرے مقدر میں ہے یہ میری عمر جو ہے یہ میرا سرمایہ ہے مجھے اس سرمایہ کو لگانا ہے تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تم یہ دیکھتے ہو کہ میں اپنا سرمایہ اور اپنی پونجی کہیں لگا رہا ہوں تو بینیفٹ ہوگا یا نہیں نفع ہوگا یا نہیں فرمایا دین کے بعد میں بھی یہ سوچو کہ تم اپنی زندگی کو جہاں لگا رہے ہو وہاں تمہیں مرنے کے بعد بینیفٹ ہونے والا ہے یا نہیں اگر تمہیں بینیفٹ ہونے والا ہے مرنے کے بعد تو تم نے اپنے سرمایہ کو اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگایا تمہیں فائدہ ہوا تمہاری تجارت میں نفع ہوا اور اگر تم نے اپنی زندگی کو اپنے سرمایہ کو اپنی عمر کو ایسے کام میں لگا دیا کہ جن کاموں میں لگانے سے نفع کے بجائے نقصان ہو رہا ہے مرنے کے بعد فرشتوں کی طرف سے مار ہو رہی ہے مرنے کے بعد اللہ کی نگاہ شفقت نہیں ہو رہی ہے مرنے کے بعد جنت کا بینیفٹ نہیں مل رہا ہے مرنے کے بعد جہنم سے بچنا نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کی اس پونجی اور اس سرمایہ کو ضائع کر دیا پھر دنیا کا سرمایہ جس کو ہم پیسے کہتے ہیں یہ پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ المال راہن و غادن مال صبح شام آنے جانے والی چیز ہے یہ سائے کی طرح ہے سایہ جیسے ہوتا ہے آیا گیا آیا گیا مال کا بھی یہی پوزیشن ہے یہ آیا گیا بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو صبح کا مالدار شام غریب ہو گیا اور شام کا مالدار صبح غریب ہو گیا اور صبح کا غریب شام مالدار ہو گیا اور شام کا غریب صبح مالدار ہو گیا ہم نے بہت سو کو دبئی میں ایک صاحب تھے میں نے خود میری نظروں سے ان کو دیکھا کہ ایک ایک آدمی کو وہ ایک لاکھ دو لاکھ زکات دیا کرتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ چونکہ ان کا سارا کاروبار جو ہے وہ وہ, وہ, جو ہے بینک کے مسائل کی بنیاد پر تھا اور جب بینک کے پیسوں کو وہ بھرپائی نہیں کر سکے نتیجہ یہ ہوا کہ بینک نے ان کی ساری جائیداد پراپرٹی ان کے کاروبار کو سل کر دیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان بیچ دیا اور ان کا حال یہ ہوا جو کل تک زکات دینے والے تھے وہ دوسروں کے محتاج بنے ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مال صبح شام آنے جانے والی چیزیں دنیا کا مال جو سرمایہ ہے ہمارا یہ تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے لیکن زندگی جو سرمایہ ہے عمر جو سرمایہ ہے یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو جانے کے بعد واپس نہیں آتا میری زندگی کی بہاریں جو تریپن سال کی گزر چکی یا واپس نہیں ملے گی میں پتک کے مر جاؤں اب مجھے ایک دن بھی واپس ملنے والا نہیں ہے میری زندگی کی اتنی بہاریں ختم ہو گئی میں موت سے قریب جا رہا ہوں میں زندگی کو بڑھا نہیں رہا ہوں میں موت سے قریب جا رہا ہوں میں قبر سے قریب جا رہا ہوں میں آخرت سے قریب جا رہا ہوں تو میری زندگی لمبی نہیں ہو رہی ہے میری زندگی سوت ہو رہی ہے میں جب پیدا ہوا تو بہت ممکن ہے کہ میرے اللہ نے میرے مقدر میں ستر سال لکھے تھے آج تریپن سال کا جب ہو چکا ہوں تو میری زندگی کے صرف سترہ سال باقی رہ گئے بھلا دنیا کا سرمایہ اور دنیا کا مال جو ہے وہ تو واپس مل بھی سکتا ہے لیکن زندگی کا سرمایہ واپس نہیں ملتا چلا گیا وہ چلا گیا اسی لیے حق تعالی دل شاہ نے قرآن کریم میں ہماری زندگیوں کی قسم کھائی اور یہ فرمایا ولاسر سورہ آسر پڑھتے ہیں نا ولاسر زمانے کی قسم تیری زندگی کی قسم اللہ زندگی کی قسم کھا کر قسم کس کی ہم کھاتے ہیں جس کا احترام ہو جس کا مقام ہو جس کی عزت ہو اسی کی تو ہم قسم کھاتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے نام کی قسم کھاؤ مجھ سے بڑھ کر محترم کوئی نہیں تو اللہ کے نام کی ہم قسم کھاتے ہیں جو محترم ہوتا ہے اس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے اللہ نے زندگی کی قسم کھا کر ہماری عمروں کی قسم کھا کر ہمارے سرمائے کی قسم کھا کر یوں فرمایا اے انسان تیری زندگی بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے اس کی قیمت کا پتہ تجھے نہیں ہے لیکن جب بیماریوں میں تو گھیرے گا حالات تجھ کو پکڑیں گے بستر میں تو پڑے گا اور تیری زبان ذکر سے محروم ہوگی تب تجھے پتا چلے گا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی تھی حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں صوفیہ کی خدمت میں بیٹھا امام جیسا امام کہہ رہا ہے میں صوفیہ کی خدمت میں بیٹھا فرمایا صوفیہ کی ساری باتوں سے مجھے ایک بات معلوم ہوئی اور وہ بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ زندگی جو اللہ نے تو اس کو سرمایہ دیا ہے یہ تلوار کی طرح ہے تو اس کو کاٹ دے اگر تو نے اس کو نہیں کاٹا تو یہ زندگی کی تلوار تجھے کاٹ دے گی اور تجھے موت کے قریب پہنچا دے گی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں علماء نے ایک مثال لکھی ہے بہت عجیب مثال فرمایا ایک برف بیچنے والا تھا گھر میں فاقا آ گیا بھوک آ گئی بچے بھوکے بیوی بھوکی تو بیوی نے کہا کچھ تو لاؤ کما کر کہا میرے پاس پیسے نہیں کا تھوڑا سا برف میں نے زمین میں دفن کیا ہے پہلے زمانے میں یہ فریز وریز نہیں تھے لوگ برف کو زمین میں دفن کرتے تھے تو زمین میں دفن کیا ہے تم اس کو لے جاؤ مارکیٹ میں بیچ کر آؤ اور جو کچھ اس کے پیسے آئے کچھ خرید کر لاؤ تاکہ ہم گھر میں کھانا کھائیں اب وہ بیچارہ برف کی لادی سر پر رکھ کر کے چھ کلو میٹر دس کلو میٹر دور مارکیٹ تھا وہاں پیدل چل کر کے گیا لیکن جاتے جاتے دیکھا کہ بیچ میں ایک دگ دگی بجانے والا مداری کھڑا ہے اب یہ وہاں کھیل دیکھنے لگ گیا سپولیے دیکھنے لگ گیا وہ ناگ دیکھنے لگ گیا سانپ دیکھنے لگ گیا ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہ دیکھتا رہا اتنے میں برف پگل گیا اب اس کو یاد آیا کہ میں تو برف بیچنے چلا تھا میرے گھر والے بھوکے ہیں اتنا سا رہ گیا میں کیا کروں جلدی جلدی گیا ایک دکاندار کے پاس جو ڈرنک کا بیچنے والا تھا بھائی میرے پاس اتنا سا برف ہے آپ خرید لو گے اس نے کہا میں اتنے سے برف کو کیا کروں گا یہ منت سماجت کرنے لگا باتوں باتوں میں اتنا بھی ختم ہو گیا اب یہ خالی ہاتھ ہو گیا کچھ نہیں ہے نہ برف بیچا کہ پیسے آتے خالی ہاتھ بالکل اور کرائے کا ایک پیسہ نہیں ہے کہ اپنے گھر جا سکے اب اور شام ہو چکی ہے اور رات کا منظر ایسا ہے کہ پیدل اب جا نہیں سکتا آیا تو پیدل لیکن پیدل جا نہیں سکتا اور بس کا کرایہ نہیں اور جس بستی میں برف بیچنے آیا ہے وہاں کوئی پہچاننے والا نہیں کوئی رکھنے والا نہیں وہ آدمی کتنا پریشان ہوگا وہ بیٹھے بیٹھے سوچے گا میرے بچے بھوکے ہیں میری بیوی بھوکی ہے ان کا کیا حال ہوگا میں یہاں پڑا ہوا ہوں میرے پاس جانے کا کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ نے بھی زندگی کا عمر کا برف دے کر ہمیں بھیجا ہے جو ہم دنیا کے کھیل میں پگلا رہے ہیں کبھی فلم کے دیکھنے میں کبھی موبائل پر ننگی تصویروں کے دیکھنے میں کبھی یہ دنیا کے ملک کے حالات اس وقت جو چل رہے ہیں تو گھنٹوں اس پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا سارے تبصرے کرتے ہیں لیکن پانچ منٹ کے لیے استغفار پڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوتی گھنٹوں ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں یو پی کے یہ حالات ہے گجرات کے یہ حالات ہے فلاں جگہ کے یہ حالات ہے اور اس کی جگہ یہ ہو رہا لیکن پانچ منٹ کے لیے استغفار پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ مالک والقدر خیر رہی و شر رہی من اللہ تعالی اچھا بھی تو ہی کرتا ہے برا بھی تو ہی کرتا ہے ان کو ہم نے نہیں بتایا ہے تو نے بتایا ہے تو چاہے تو ظالم کو عادل بنا سکتا ہے اور عادل کو ظالم بنا سکتا ہے اے اللہ یہ ظالم ہے ان کے دلوں کو فیر کر کے تو عادل بنا دے ان کے دلوں کو فیر دے ان کے دلوں میں رحم دے دے ان کے دلوں میں محبت ڈال دے اپنی رعایا کی اپنے ماتحتوں کی کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی گھنٹوں ہم تبصروں میں باتوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں فرمایا اللہ نے زندگی کا برف دے کر ہمیں بھیجا ہے اور یہ برف لے کر کے ہم چلے ہیں زندگی کا اس کھیل میں پگھلایا اس موبائل میں پگھلایا اس فلم میں پگھلایا اس گندے فلم میں پگھلایا تبصروں میں پگھلایا باتوں میں پگھلایا جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر ہم اپنی زندگی کے برف کو پگھلاتے جا رہے یہاں تک کہ موت کا نکارا جب بچا اور دنیا کا حال کیا ہے قرآن جو مثال دیتا ہے نا میرے بھائیوں قرآن فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کبوت اتخدت بیتا و نا ہن البیوت لبیت ان کبوت لو کانو یا فرمایا تیری زندگی کا پوزیشن میں تجھے بتاؤں اللہ کہہ رہا ہے تو بہت گرا کر چل رہا ہے نا مجھ سے بھر کر جوان کوئی نہیں تیری اطراحت کہ مجھ سے بھر کر شان والا کوئی نہیں فرمایا تیری زندگی کی حیثیت میں تجھے بتاتا ہوں دنیا کے اندر تم نے مکری کو دیکھا جو جالا بناتی ہے اپنا مکان بناتی ہے اور بڑی محنت سے بناتی ہے آپ ایک مکری کو دیکھیں کروریا کس طرح پر وہ اپنا جالا بناتے ہیں اس مچھر کو پکڑا اس کو کھایا اس کا لعاب اس مکھی کو پکڑا اس کو کھایا اس کا لعاب یہ مختلف لعابوں کے ذریعے سے یوں گرتا ہے پھر بناتا ہے پھر گرتا ہے پھر بناتا ہے آپ اس کو روزانہ دیکھتے رہیں تو ہفتہ دس دن میں اس مکری کا جالا تیار ہوتا ہے بڑی محنت سے اس نے ہفتہ دس دن کے اندر اپنا مکان بنایا جس کے اندر وہ لٹکتا ہے پھر اللہ کہتا ہے اسی طریقے سے تو نے اپنا مکان بنایا بڑی شان کے ساتھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مکری کے جالے کو یوں انگلی مار دے وہ ایک سیکنڈ کے اندر ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے فرمایا میرے موت کا فرشتہ تجھے یوں مارے گا اور تیری ساری زندگی کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی یہ ہماری زندگی کی پوزیشن اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ تخدت اوہن البیوت لبیت الکبوت لوکانو یا تو میرے بھائیوں ہم تعالیٰ دل شانہ نے فرمایا میں نے تجھے زندگی کی جو عمر دی ہے یہ میرا سرمایہ ہے اور اس سرمایہ کو تو مارکیٹ میں کہاں پگھلا رہا ہے وہ تجھے دیکھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی کا یہ سرمایہ تیری عمر کا یہ سرمایہ برائیوں میں ناجائز راستوں میں پگھلتا چلا گیا موت کا جھٹکا آیا اور جب موت کا جھٹکا آیا تو اب تو یوں سوچنے لگے کہ اللہ اکبر میری زندگی میں نے کہاں گوا دی کہاں ختم کر دی میں کہاں لگا کر کے آیا میری زندگی کہاں فنا ہو گئی یہ میں کیا کر کے آ گیا لیکن اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے وہاں وہ آدمی برف پگل گیا اس کے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں موت کے وقت ہمیں بھی افسوس سے کوئی فائدہ نہیں اب دوبارہ ہم واپس نہیں آ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت مقام افسوس نہیں ہے جنت میں کوئی حسرت نہیں وہاں کوئی حسرت ہے ہی نہیں وہ جگہ حسرت کی غم کی تکلیف کی نہیں اللہ اتنی بھی تکلیف نہیں دے گا حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اولاد کے اعمال کم ہوں گے تو اولاد نیچے درجے میں ہوگی جنت کی اور ماں باپ کے اعمال اونچے ہوں گے تو وہ جنت کے اعلی مقام میں ہوں گے اور روایتوں میں ہے کہ جنت کے جو سات درجے ہیں ایک درجہ اور دوسرے درجے کے بیچ میں پانچ سو سال تم چلو تو کتنی مسافت ہوتی ہے اتنا بڑا فاصلہ ہے ایک جنت اور دوسری جنت کے بیچ میں ایسی بلند و بالا جنت اللہ کی بنی ہوئی اب ماں باپ تو ماں باپ ہیں سوچیں گے چلو میں اپنی اولاد کو ملنے چلو نیچے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے کہ اللہ ہم اپنی اولاد کو ملنے جانا چاہتے ہیں تو اللہ علیم بدات صدور کہیں گے کہ وہ تو بہت نیچے ہیں تم بہت اوپر ہو تم اوپر سے نیچے کہاں جا رہے ہو فرمایا اولاد ہے باری تعالیٰ جی چاہتا ہے ملنے کو جنت حسرت کی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو حسرت سے بچانے کے لیے غم سے بچانے کے لیے اس لیے کہ گم ہوگا ماں باپ کو کہ ہم اوپر ہیں وہ نیچے ہیں تو افسوس تو ہوتا ہی ہے اللہ اپنے بندوں کو اتنا بھی حسرت نہیں دے گا اس لیے وہ کیا کرے گا تم اپنی جگہ پر رہو تمہاری اولاد کو ہم اوپر لے لیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم ان کو نیچے سے اوپر لے لیتے اچھا وہ بچوں کو اوپر بلایا ماں باپ کو مل لیں گے اب اس کے بعد دوبارہ اپنی جگہ چلے جاؤ اللہ کہے گا اے ان بچوں کے ماں باپ تمہارے اعمال کے صدقے میں ان بچوں کو نیچے سے ہٹا کر اب اوپر کا درجہ دے دیتے ہیں تمہارے بچے تمہارے ہی ساتھ رہیں گے یہ قبول حاقبین کی نعمت ہے انعام ہے رحمت ہے جنت میں افسوس کا کوئی مقام نہیں ہوگا حسرت کا کوئی مقام نہیں ہوگا لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنتیوں کو ایک بات کا افسوس ضرور رہے گا وہ کون سی بات ہے فرمایا دنیا میں جو وقت غفلت میں گزرا جو وقت غفلت میں گزرا میں ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ہاتھ میں جب تصویر دیکھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہے جو ہر وقت چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کرتے رہتے ہیں جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا کوئی حسرت نہیں دنیا سے زیادہ اللہ دینے والا ہے لیکن اس گھڑی کا افسوس ضرور ہوگا جو دنیا میں غفلت میں گزاری جس وقت اللہ کو یاد نہیں کیا کہ کاش ہم اس وقت بھی اللہ کو یاد کر لیتے اللہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اونچا مقام عطا کرتا اسی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان نے دو نعمتیں مقبول فیہما ہی ماں کفیر بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہم بھی آپ بھی دو نعمتیں ہم دھوکے میں پڑے کون کون سی دھوک وہ دو نعمتیں الصحت تندرستی والفراغ فرصت ان دو نعمتوں میں دھوکہ کیا ہے فرمایا دنیا میں تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں سرمایہ لگاؤں تو بینیفٹ ملے نفع ملے اور اپنی عمر کے بعد میں اللہ نے تمہیں صحت دی اور اس صحت کے اندر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور یہ سوچ رہے ہیں ابھی تو بہت تندرستی ہے ابھی تو بہت ابھی تو جوان ہے بڑھاپے میں جا کر کچھ اللہ اللہ کریں گے ابھی تو کمانے کے دن ہے کمانے دو نہیں ابھی دوڑنے کے دن ہے بچہ گھر میں سوتا ہے بالغ ہو چکا ہے نماز نہیں پڑھتا ابا اٹھاتے ہیں امی کہتے ہیں سونے دو نا جوان ہے ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے پڑے گا بعد میں یہ صحت کا دھوکہ ہو رہا ہے حالانکہ ہمیں کیا پتا ہے کہ اسی صحت میں اللہ موت دے دے پرسوں مجھ پر ایک فون آیا اٹھائیس کل کل کل کی بات میں کروں پالنپور سے کل مغرب کے بعد مجھ پر فون آیا کہ میرے والد صاحب اچھے صحت مند باون سال کی عمر کوئی بیماری نہیں اثر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کھیت کی طرف جا رہے تھے گر گئے اور وہیں انتقال ہو گیا اور ابھی عشاء کے بعد تکفیر تندرستی کے بعد میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے کہ ابھی تندرستی ہے بعد میں یاد کر لیں گے اور دوسرا فرصت فرصت کے بعد میں بھی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے آج فرصت ہے ارے ابھی کما لینے دو کل بھی فرصت رہے گی تب ہم کما لیں گے خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کفر میں دور جاہلیت میں آس بن وائل جو بڑا مکہ کا مالدار تھا کافر تھا زندگی اسی پر گزری موت اسی پر آئی اس کو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوہے کا سامان بنا دیا تھا اس لیے کہ خباب لوہار تھی لوہاری کا کام کرتے تھے تو کچھ زرہیں کچھ تلوار کچھ وغیرہ بنا دیا ہوگا اب خباب ایمان لے آئے پیسے باقی تھے اس کے پاس پیسے لینے گئے تو وہ کہنے لگا محمد کو گالی دے تو میں تیرے پیسے دوں گا الزب اللہ انکار کر محمد کا تو حضرت خبا فرمانے لگے مر تو مر کر زندہ ہو جائے تو بھی میں میرے آقا کی توہین نہیں کروں گا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں میرے آقا کی توہین تو آس بن وائل کہنے لگا اچھا مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے چونکہ وہ تو مانتے نہیں یہ بھی تو نہیں مانتے ہمارے وہاں یہ انہی کی اولاد ہے تو مانتے نہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے کہا اچھا دوبارہ زندہ ہونا ہے تو کہا ہاں تو کہا اچھا میں مروں گا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا ابھی اللہ نے مجھ کو دیا ہے مال اور اولاد جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تب بھی مال ہوگا تو اس وقت آ کر لے لینا قرآن کریم میں اللہ تعالی شاہ نے اس کے اوپر وعید اتاری ارائی تلدی یوکند وہ بدین دیکھو اس کو کیسے قیامت کو جتلاتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ ہونے کے بعد مال و دولت عطا کرے گا کیا اس نے مجھ سے عہد لے رکھا ہے ابو جہل ایک مرتبہ کہنے لگا اگر محمد کعبہ میں اب نماز پڑھے تو میں اس کے پاؤں پر گردن رکھ کر کے مروڑ دوں گا مسلم شریف میں ہے حضرت سجدے میں گئے کابت اللہ میں کابت اللہ کے باہر یہ جو حتیم ہے نا اس سے قریب میں یا ابو جہل سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ابو جہل حضرت کے گردن پر پاؤں رکھے گا اور یوں مسلے گا پیچھے ہٹ گیا پوچھا اس سے کیوں پیچھے ہٹ گیا بڑا بہادر آدمی تجھے کوئی خوف لگا کہا نہیں میں محمد کے پاس جب گیا تو میں نے کچھ پر دیکھے جو یوں ہر رہے تھے اور میں نے آگ کے بیچ میں کھائی دیکھی میرے اور محمد کے بیچ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا کہا ہاں میں نے اس کو کنکیوں سے دیکھا کہا اس نے ایسی ایسی بات کہی حضرت نے فرمایا اگر وہ مجھ پر پاؤں رکھتا تو فرشتے اسی وقت اس کو آگ لگا کر بھسم کر دیتے اللہ نے قرآن میں آئے تو تاری لنس فام بن ناسیا ناسیت ان کا دبت ان خاطیا فلیت اور نادیا سند الزبانیا کل لا تو ہو آگے سستے کی آیت ہے لنس پام اگر یہ میرے نبی کے پاس آتے میں پیشانی پکڑ لیتا اللہ کہتا ہے ناسیت ان کاجیبت ان خاتیہ یہ جھوٹی پیشانی یہ گنہگار پیشانی میرے نبی پر قدم رکھے بہرحال میرے بھائیوں صحت اور فرصت ان دونوں کے بعد میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ایک روایت اور میرے ذہن میں اسی کی مناسبت سے یاد آئی نہ اس کو لمبی روایت ہے میں مختصرا اس کو عرض کر دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں خود انی بہا الائل کلیمات مجھ سے ان کلمات کو کون لے لے یا عمل و اس پر عمل کرے اور یو المیا علم و یا اس کو بتائے جو عمل کرنے والے ابو اب کہتے کہتے انا یا رسول اللہ میں لیتا ہوں حضرت آپ کو کلمات تو بتائے تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا فاخد ابی ادی میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد مجھے پانچ باتیں فرمائی میں یہ پانچ باتیں تم کو صرف نقل کر دوں تشریح نہیں کروں گا آپ ان پانچ باتوں کو پلے باندھ لو اتقل محارم تکن آبد الناس اتقل محارم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے نماز پڑھ لینے پر نہیں فرمایا بڑے عبادت گزار بنو گے حرام سے بچاؤ حرام لکما حرام کھانا حرام پینا حرام دیکھنا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت اپنے پیٹ کی حفاظت مسلم شریف میں بہت سارے لوگ یوں ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں حضور پاک شاسن نے فرمایا یوں ہاتھ کر کے یا ربی یا ربی یا ربی اے رب اے رب تعام ہو حرام لباس ہو حرام شراب ہو حرام فائنا استجاب رہو کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا روایت میں ہے گلا پکڑ کے دعا کرو گے تو بھی قبول نہیں گلاف کعبہ اتقل مہاری حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ سارے حرام کام جس کو شریعت نے منع کیا وہ حرام حرام دیکھنا ناجائز دیکھنا لڑکی کو دیکھنا یا یا اور فلم کو دیکھنا بلو فلم دیکھنا گندے فلم دیکھنا حرام کھانا حرام پینا یہ سب حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ عبادت گزار بن جاؤ گے دوسرا ورز بما قسم اللہ لکھ تکن الناس او نبی کیا فرماتے ہیں دل کو تسلی ہو جاتی ورز بما قسم اللہ لکھ اللہ نے تیرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے اس پر تو راضی ہو جا ناس تو بہت بڑا مالدار ہو جائے گا سب سے بڑی مالداری دل کی مالداری ہے دولت کی مالداری نہیں ایک انسان کا دل حریص ہے لالچی ہے تو وہ کروڑوں کے باوجود اپنے آپ کو سمجھے گا یار ابھی میں غریب ہوں ابھی اور لوں اور دل یہ کہہ رہا ہے بہت ہو گیا تو سب سے بڑا مالدار ہے ورز بما ماں کسم اللہ تکن ار تکن اغن الناس اللہ نے تیرے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس پر راضی ہو جا اسی لیے حضور پاک شاسن نے ایک اصول بتایا دنیا کے بعد میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو دنیا کے بعد میں اپنے سے اوپر والے کو میرے دو بیٹ کا اس کا تو چار بیٹ کا ہو ہو میرا چھوٹا سا مکان اس کا تو بہت بڑا مکان میرے دس بینگے اس کے تو پچاس بینگے میری ایک دکان اس کی تو پانچ دکان اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو ورنہ کبھی بھی شکر گزار نہیں بنو گے ہر وقت دل میں ہوں آنا مقابلہ میں کہہ رہا ہوں میں اس کے برابر کیسے ہو جاؤں دنیا کے باپ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اے اللہ تو نے مجھے دو بیڈ روم کا مکان دیا تیرا فضل ہے دیکھو نا یہ تو بیچارہ جھونپڑے میں رہتا ہے یہ جھونپڑے میں ہے اللہ تو نے مجھے اتنا سرمایہ دیا اچھا ہے اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بغداد کی مسجد سے نکلے پاؤں میں چپل نہیں تھی دل میں آیا اللہ میں تیری اتنی عبادت کرتا ہوں چپل نہیں اللہ نے بتا دیا ایک آدمی زمین پر پھسلتا پھسلتا آ رہا ہے اور دونوں پاؤں اس کے نہیں ہے فوراً شیخ سادی مسجد میں گئے اللہ کا شکریہ ادا کیا میرے مالک چپل ہی تو نہیں ہے اس کے تو پاؤں نہیں ہے ہمیشہ اپنوں سے نیچوں کو دیکھو گے نیچوں کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے گا تو دنیا کے باب میں نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے باب میں اوپر والے کو دیکھو کیسا بہترین اصول نبی نے دیا دین کے باب میں اوپر والے کو مطلب کیا ہے وہ نماز پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا وہ تحجد پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا وہ صدقہ کرتا ہے میں کیوں نہیں کرتا وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر رہا ہے میں کیوں نہیں کرتا دین کے بعد میں اوپر والوں کو دیکھو اللہ آپ کو بھی توفیق دے گا اور دنیا کے بعد میں نیچے والوں کو دیکھو اللہ شکر کی توفیق عطا کرے گا ورز بما قسم اللہ لک تکن اگن اناس تیسری نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ آسن لے جاری کا تکن مومنا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو تم مومن ہو جاؤ گے پکے مومن بن جاؤ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو اچھا سلوک رکھو تو مومن بنو گے اور چوتھی نصیحت فرمائے وہ احب الناس ما یوہب بل نفس تو لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے تو میں یہ چاہوں آپ کو بھی عزت ملے لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے مجھے عزت ملے آپ ذلیل ہو جائے میں مالدار بن جاؤں آپ غریب بن جاؤ میری بیٹی کا اچھی جگہ طے ہو جائے تمہاری بیٹی کا ٹوٹ جاوے یہ ہماری سوچ ہے اور نبی کیا کہتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے تم چاہتے ہو ہم عزت والے ہو تو سب عزت والے ہو تم مالدار ہو اللہ سب کو دولت عطا فرمائے تمہیں عزت ملی اللہ سب کو عزت عطا فرمائے تمہاری بیٹی کا اچھی جگہ طے ہوا اللہ سب کی بیٹیوں کا اچھی جگہ طے کر دے تم چاہتے ہو میرے بیٹے کا نہ ٹوٹے اللہ کسی کی اولاد کا نہ توڑے یہ ہیں نبی کی شان جو ہم کو نصیحت کر رہے ہیں وہ آحب بل اناس مایوہ بلناس سکھ تکن مسلم تم مسلمان ہو جاؤ گے اگر تمہاری یہ سوچ ہوگی جو اور پانچویں چیز پانچویں نصیحت ہم کو فرمائی ولا تک صرف زہد فن کثرت کا تمیت تمہیں تل کل بہت نہ ہنسا کرو نہ جب دیکھو ہنسنا جب دیکھو ہنسنا آج کل تو ہنسانے کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں اسپیشل ہنسانے کی مجلسیں اور اس پر ہنسانے والوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ ڈرامے سناتا ہے اور وہ ڈرامے بتاتا ہے اور لوگ کھلکھلات ہنستے ہیں اور گھنٹوں ہنستے ہیں اور نبی یہ فرماتے ہیں ہنسو انکار نہیں اس لیے کہ ہر وقت اکتی غریبی گر بھی نہیں رہنا چاہیے دیویل بگن نہیں رہنا چاہیے ہنسنے کی باتیں ہنسنا چاہیے بولنا چاہیے حضور صاحب صاحظ ہنستے تھے بولتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے سناتے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت نہیں ہنس حضرت یہ فرماتے بہت نہ ہنسا کرو اس لیے کہ بہت ہنسنا یہ تمہارے دل کو مار دیتا ہے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے ذکر کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے پھر بہت جو انسان بہت ہنستا ہے نا اس کو اللہ کی یادیں نہیں رہتی اس کے دل میں اللہ نہیں رہتا تو ہنسنا چاہیے ہنسنے کی بات کے اوپر لیکن چوبیس گھنٹے ہنسنے کی فکر کہ کہاں ہنسنے کی مجلس مل جائے اور جہاں ہنسنے کی مجلس اچھا بعض لوگ تو ہنسانے کے لیے جان بوجھ کر گالی بولتے ہیں اور حضور پاک شاسم کی صفت بیان کی گئی کان رسول اللہ لئی صفا ہشا ولا متفا ہشا اللہ کے نبی بے تکلب بھی گالی نہیں بولتے تھے بلا تکلب بھی گالی نہیں بولتے تھے بعض لوگ صرف اس لیے کہ لوگ ہنسے اس کے لیے گالی بولتے بھائی تو گالی بولا لوگوں نے ہنس لیا لیکن تیری تو عاقبت اور جنت برباد ہو گئی اللہ کے حبیب کی صفت اپناؤ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ دو چیزوں کے بعد میں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ رہنے والی ہے صحت اور فرصت یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ رہے گی صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی فرصت بھی ہمیشہ نہیں رہتی اس لیے جو صحت ملی ہے اللہ کو یاد کرے جو صحت ملی ہے اپنے رب کو یاد کریں وقت کی نمازیں پڑھیں جو فرصت ملی ہے اس میں اللہ کو یاد کریں بہت ممکن ہے کل کو ہمیں فرصت نہ ملے کل کو ہمیں اتنا ٹائم نہ ملے کہ جس ٹائم میں اشراق پڑھ سکے چاش پڑھ سکے اوابین پڑھ سکے تسبیح پڑھ سکے بہت ممکن ہے کہ ہماری زبان کو اللہ حفاظت فرمائے کل کو لکوا ہو گیا بولنے کے محتاج ہو جائیں گے نہیں بول پاتے اب ذکر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتے اللہ جل شانو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی اس تعلیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی زندگی کو اپنی عمر کو سرمایہ سمجھ کر صحیح بینیفٹ ملے اس کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی گیا کریم اللہ